ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا اپنے اس رسالے میں خط میں جو اس نے محمد بن سلطان کی طرف بھیجا تھا اس کے رسائل شخصیہ جو مجموع و شیخ میں درج ہیں ان کے اندر موجود ہے صفحہ بیاسی پر لکھ رہا ہے الاقناع فقہ حنبلی کی کتاب کے حوالے سے فقط ذوکر فل اکنا فی باب حکم المرتد اجماع المزاہب کل جعل بينه بین اللہ وسائط ید عن کافر مرتد حلال المال والدم کہ تمام مذہب والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان واسطے بناتا ہے ان کو پکارتا ہے تو وہ کافر ہے مرتد ہے اس کا مال اور خون حلال ہے بہانا یہ جو ابن عبد الوہاب نجدی نے بات لکھی ہے الکنا فک حنبلی کی کتاب کے حوالے سے میں نے خود اقنا کو کھول کر دیکھا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے کشاف القنا کے ساتھ القنا جلد نمبر چھ دو سو چودہ صفحے پر باب حکم المرتد میں کال شیخ ہے یہاں پر کال شیخ کے الفاظ ہے کال شیخ او کان مبقن رسول ہی او لما اب ہی اتفاقن وقال او جا بین بین اللہ وسایت کے توکل و وجد الحم و اجماعا انتہا یعنی شیخ سے مراد ہے یہاں پر ابن تیمیہ تو یہ اصل بک اس کی ہے یہ سیدنا امام احمد بن حنبل کی فکر نہیں ہے یہ کیونکہ اپنے آپ کو حنبلی کہتا تھا ابن تیمیہ تو اس کے بعد والے جو بعض حنبلی حضرات تھے جو اس کی شرارتوں سے واقف نہ ہو سکے انہوں نے سادہ لوہی میں اس کی بات کو نقل کر دیا تو یہ ابن تیمیہ کی شرارت ہے میں اس کی ابن تیمیہ کی کتاب کھول کر بیٹھا ہوا ہوں یہ میرے سامنے مجموع الفتاوا کتاب الزیارت زیارت یہ ستائیسواں حصہ کھلا ہوا ہے صفحہ نمبر سینتالیس پر لکھ رہا ہے فن سمن المخلوقات ملک ولا بشر یقون امداد الخلائق کے بےوا سے ہی کہ پیچھے لکھ رہا ہے اما سوال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بامور باطله في دين الاسلام مثل تفسیر بعد من الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم حتى يقول ان مدد الملائكه وحيطان البحر بواسطته فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام والغالي في علي رضي الله عنه وهذا كفر صريح يستطاب منه صاحبه وان فان تاب والا قتل فن نہ مخلوقات ملک ولا بشر یقون و امداد الخلاء کے یہ مجموع الفتاوہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے جس کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے سائل نے پوچھا کہ یہ لوگوں میں مشہور ہے خصوصاً اولیاء میں کہ ایک کتب ہوتا ہے غوث ہوتا ہے فرد اس کو کہتے ہیں غوث بھی غوث غوث اعظم بھی غوث زماں بھی کہتے ہیں قطب دور زماں بھی کہتے ہیں تو اس کے متعلق پوچھا کسی نے تو وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور غوث کا مانا کرتے ہیں کہ جو سب کی امداد کرنے والا ہو جو اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ مدد کرے اور رزق دے حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اور دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس کے واسطے سے سب کچھ لیتی ہیں اللہ تعالیٰ سے تو یہ جن سے نصارہ یہ یہ بات ایسی ہے ان کی کہ جو جس طرح کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی کہتے ہیں اور غالی لوگ جو ہیں وہ مولا علی باغ کے متعلق کہتے ہیں تو کہتا ہے ابن ابن تیمیہ یہ کفر سری ہے اس بندے سے توبہ لی جائے اگر کرتا ہے ٹھیک ورنہ قتل کر دو وہ واجب القتل مشرق کا کافر ہے کیونکہ مخلوقات میں سے کوئی نہ فرشتہ نہ بشر کوئی ایسا نہیں کہ جس کی جس کے واسطے سے مخلوق کی امداد ہو جس کے واسطے سے مخلوق کی امداد ہو یہ عقیدہ رکھنا لہذا شرک ہے تو اصل بکواس ابن تیمیہ کیا ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے اور اور جگہ بھی اس کا تکرار ہے جی مختلف الفاظ میں وہ کرتا رہتا ہے تو یہ اس کی بق فقہ حمبلی جو ہے وہ ہم ابن میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ابن تیمیہ کے وجود میں آنے کے بعد فقہ حمبلی جو ہے وہی مانی جائے گی جو بات اہل سنت کے مطابق ہو جو دوسرے اماموں کی فقہ اور اہل سنت کے عقائد کے مطابق ہو اگر فقہ حملی کی کتابوں میں جو کتابیں کے ابن تیمیہ کے بعد وجود میں آئی ہیں اگر ان کے اندر کوئی بات ایسی لکھی ہوئی ہے جو اہل سنت کے اور اما فقہا کے اعتقاد کے مخالف ہے تو وہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی یہ فقہ حمبلی نہیں یہ فقہ تیموی ہے فقہ حملی اور ہے اور فقہ تیموی یہ فقہ تیموی ہے اب بات کو سمجھنا یہ لکھ رہے ہیں ظالم کہ جو وسائت بنا لے سن لو وسائت بنانا دو طرح کا ہے ایک ہے واسطہ بنانا مخلوق اور توجہ واسطہ بنانا مخلوق اور خالق کے درمیان کسی کو مستقل مستغنی یا الہ سمجھ کر عبادت کے لائق سمجھ کر یہ ہے شرک اور اسی طرح کا واسطہ مشرقین بناتے تھے اور بناتے ہیں رہا مسئلہ واسطہ اس طرح کا بنانا کہ اللہ جل شاہ نے یہ وسائت بنائے ہیں حقیقت اللہ کی طرف سے ہے مجاز ان کی طرف سے ہے یہ اسباب ظاہری ہے حقیقت میں اللہ تعالی ہے کرنے والا کام یہ واسطہ درمیان میں جو اس نے بنایا ہے یہ نہ خدا ہے نہ مستغنی ہے نہ بے نیاد ہے نہ بے پرواہ ہے ہم اگرچہ اس کے محتاج ہیں لیکن یہ سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہیں یہ اللہ کا ہی محتاج ہے جب وہ اللہ کا محتاج ہے اور واسطے کا ہم بحیثیت واسطہ ہونے کے اپنے آپ کو واسطے کا محتاج سمجھ رہے ہیں تو بات کو سمجھنا یہ چاہے ظاہری زندگی میں ہو چاہے وفات کے بعد اس طرح کا واسطہ ماننا شرک نہیں ہو سکتا یہ عین توحید اور ایمان ہے اس وجہ سے کہ یا کا کا معنی بھی یہی ہے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مدد حقیقت میں تجھ سے سمجھتے ہیں یہ پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں رات جو میں نے بیان کیا تھا اس میں کہ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے یا عباد اللہ آئینونی اور البانی وہ بھی مان رہا ہے وہی تو زماں مان رہا ہے کہ واقعی زندوں مردوں کو پکارنا جو ہے وہ شرک نہیں ہے وحید الزما کہہ رہا ہے حدیت المادی میں اور البانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی فرشتوں کو پکارنا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں وہ لانتی فرشتوں کو پکارنا فرشتہ بھی تو واسطے ہی بن گیا پھر سمجھ نہیں آ رہی یہ ابن تیمیہ کی لانت ہے اس کی بکواسیں ہیں جن جن حملی فکا والوں نے ابن تیمیہ کی بکواسوں کو اپنی کتابوں میں گھسےڑا ہے ہم ان کا قصور سمجھتے ہیں ان کے اندر کتا ہی تھی انہوں نے غور نہیں کیا اس کی بکواس پر ایسے ہی داخل کر دیا اس کی اتباع میں وہ مرغوب تھے اس سے خوف زدہ تھے اس سے اس کے متبع بن چکے تھے لہذا ایسے کسی حضرت کی ہمارے لیے بات حجت نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا مقلد ہو ہمارے سامنے اس کی بات حجت ہو سکتی ہے جو صرف امام احمد بن حمل کا مقلد ہو اپ کیا ہوتا ہے امام احمد ہے جو ٹر ٹر ٹر ٹر کرتا رہے ہم اس کو امام احمد کی فقہ کہتے رہے یہ حجابی جو ہے ان سے غلطی ہوئی ہے الکھنا کے اندر انہوں نے کیوں نقل کیا اس کی بکواس کو یہ امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف ہے اجماع امت اس بات پر ہے کہ بھائی چاہے فرشتوں کو واسطہ بنایا جائے چاہے انسانوں کو بنایا جائے اگر بہت واسطہ سمجھا جائے اور خدا نہ سمجھا جائے بے پرواہ نہ سمجھا جائے ان کو محتاج اللہ کا سمجھا جائے اور اللہ کی مدد کے مظہر سمجھے جائیں کہ مدد اس کی ہے ظاہر ان سے ہوتی ہے تو یہ واسطے ماننا بنانا اور پکارنا کوئی شرک نہیں ہے اگر کوئی اس کو شرک سمجھتا ہے تو وہ اس کی جہالت اور حماقت اور لانت ہے اس کو ہم نہیں مان سکتے اس وجہ سے کہ اگر اس بات پر آ جاتے ہیں تو پھر دنیا کائنات میں کچھ نہیں رہے گا خدا مشرق ثابت ہو جائے گا اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ینسر کو یہ ایک طرح کا واسطہ تو اللہ بھی بنا رہا ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ قرآن ہے بتا اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد یہی ہے اس کے دین کی کرو اس کے بندوں کی کرو اس کے فقیروں مسکینوں کی کرو یہ جو مدد کرو گے اللہ فرماتا ہے یہ تم میری مدد کر رہے ہو یہ تم میری مدد کر رہے ہو اب بتا اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو مخلوق کی مدد میں واسطہ بنا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی یار نہیں بنا رہا مخلوق کی مدد یعنی دین کی اور دین والے بندوں کی دین کی مدد دین والے بندوں کی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے تو دین والے بندوں کی مدد کرو اللہ فرما رہا ہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا سمجھ نہیں آ رہی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا واسطہ تم اللہ کی مدد کرو توبہ توبہ توبہ اللہ تعالیٰ کو تو بلا واسطہ کی بات کریں اگر تو اللہ تعالیٰ کو تو مدد کی ضرورت کسی کی نہیں ہے کیونکہ آگے وہ خود کہہ رہا ہے تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا جو جو ہماری مدد کرے گا تو وہ تو پھر عجیب جو ہماری مدد کرے گا وہ خود محتاج کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا اللہ تعالی بلا واسطہ مدد کی بات نہیں کر رہا واسطے کے ساتھ کہ تم اللہ کی مدد کرو کیا مطلب کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرو کیا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد جب تم دین کی مدد کرو گے اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے سمجھ نہیں آ رہی تو اب اس مدد کو یہ اللہ فرما رہا ہے تم ایسے سمجھو کہ اللہ کی کر رہے ہو کیسی بات ہے مدد بندوں کی کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ کی مدد سمجھ نہیں آئی یہ ویسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے کو فرمائے گا میں بیمار ہوا تھا مجھے پوچھا نہیں میں ننگا تھا تو نے کپڑے نہیں پہنا میں بھوکھا تھا تو نے نہیں کھلایا مجھے اور بندہ کہے گا یا اللہ تو تین چیزوں سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ بیمار ہوا تھا میرا بندہ بھوکا تھا میرا بندہ بھوکھا تھا میرا بندہ ننگا تھا اگر تو اس کو کھلاتا اس کو کپڑے پہناتا اس کی بیمار پرسی کرتا میں تجھ پر راضی ہوتا اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی بات کس کی ہے بندے کی بیمار کون ہوا بھوکھا کون ہوا بندہ ننگا کون ہوا اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہتا میں ایسا ہوا تھا سمجھ نہیں آئی تو بتاؤ میرے بھائی جیسے یہاں اللہ جل شان ہو ان چیزوں سے پاک ہے لیکن وہ فرما رہا ہے کہ اے بندے اگر تو میرے بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو میری رضا تمہیں ملتی تو گویا سمجھیے میرے ساتھ ہی معاملہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا بظاہر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مدد کرو میری اور وہ اللہ کی مدد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کا محتاج نہیں ہے تو اس کے بندوں کی مدد ہے اب بات کو سمجھنا اس کے بندوں کی مدد کرنی ہے نا دین کی مدد کرنی ہے نا لیکن وہ بندوں اور دین کی مدد بندوں کے واسطے سے کروا رہا تو بندوں کی مدد میں اللہ بندے کو واسطہ بنا رہا یار کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ اتنا ہی تمیز نہیں ہے لوگوں کو کہ اللہ جل شان ہو جیسی ذات جب خود فرما رہا ہے کہ بندے میرے جو دین والے ہیں ان کی تم جب مدد کرو گے تو تم نے اللہ کی مدد کی کیا مطلب کہ بندوں کی مدد کرو اللہ دعوت دے رہا ہے اے بندے بندوں کی مدد کرو اے بندے بندوں کی تو اللہ تعالی بندوں کی مدد بندوں کے واسطے سے کروا رہا ہے یار دیکھو تو صحیح تو کتنے بدبخت بخت ہیں جو کہیں کہ بندے واسطہ ماننا یہ واہ واہ بھائی اللہ تعالی واسطہ سے واسطے سے ہمیں کہہ رہا ہے یعنی کیا مطلب بندوں کو واسطہ بنا رہا ہے کہ تم مدد کرو میرے بندوں کی جب تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اب وہ مدد کیسی کرے گا وہ بھی واسطے کے ساتھ ہے دونوں مددیں واسطے کے ساتھ ہیں اگر بندہ مدد کرے بندوں کی تو یہ بندہ واسطہ ہے حقیقت میں کرنے والا اللہ ایمان سے بتا اگر کوئی دین والے بندے کی مدد کرتا ہے دین والے بندے کی اگر وہ یہ سمجھے کہ میں ہی کر رہا ہوں اللہ نہیں کروا رہا میں ہی کر رہا ہوں اللہ تو یہ شرک نہیں ہو جائے گا اور اگر یہ سمجھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اور مومن یہی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں بھائی میں کون ہوتا ہوں اللہ دینے والا اللہ ایمان سے بتا ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اگر اگر بندے زندہ یہ کہہ کر مدد کرتے ہیں کہ میں ہی کر رہا ہوں اللہ کون ہوتا ہے تو مشرق ہے اور یہ سمجھ کر مدد لینے والا بھی مشرق ہے اور اگر یہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں میں کون ہوتا ہوں حقیقت میں وہ کروا رہا ہے تو یہ توحید سمجھ نہیں آ رہی تو غرض واسطہ اللہ نے واسطہ بنا دیا بندوں کی مدد میں بندوں کو قرآن کی گواہی ہے ان تنسکر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو فرد کرو میں کسی دین کے درویش کو کسی دین والے بندے کو پانچ روپے دیتا ہوں ہزار روپیہ دیتا ہوں کسی طرح کی قولی فیلی مالی امداد کرتا ہوں بات کو سمجھو میں مدد کرتا ہوں اب یہ میں نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق عمل کیا کیوں اللہ فرما رہا ہے تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری کرے گا کیا مطلب میں نے ہزار ادھر دے دیے مجھے کئی ہزار اللہ دے دے گا لیکن اللہ کہاں سے دے گا وہ بھی بندوں سے اللہ تو آ کر کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے وہ تو چلتا ہی وسائد کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کا فیل تو بھائی ظاہر ہی ہمیشہ بندوں کے واسطوں میں ہوتا ہے مخلوق کے واسطوں میں ہوتا ہے یار ان کو اتنی تمیز نہیں ہے جہلوں کو یہ ابن تیمیہ کا جو ٹبر ہے ہم ان کا کیا کریں بنے پھرتے ہیں مشتحد اور فلاں ایمان سے بتا یہ وسائت اور اسباب کا جہان اس کے ان وسائط اور اسباب کے بغیر اللہ جل شان کچھ نہیں دیتا کچھ بھی نہیں دے آج تک کوئی مائی کلال نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے بلا واسطہ براہ راست کچھ دیا حتیٰ کہ فرش یا کیسی عجیب بات ہے زندگی دینے کی بات ہے تو فرشتہ لے کر آتا ہے حدیث صحیح میں آتا ہے ایک نہیں بیسوں آدیش ہے بچہ جب بنتا ہے تو بنانے کا کام سارا فرشتے کے سپورٹ سمجھ نہیں آ رہی وہ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو کہتا ہے جا رو دو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ عیسا و تسلیم پیدا ہوئے تو نفخہ جبریل سے جبریل نے جا کر پھونک پاری حضرت سیدنا جبریل امین نے کیا کیا آپ نے پھونک ماری بتا اللہ کا نبی پیدا ہو رہا ہے تو پھونک کے واسطے سے پیدا ہو رہا جب اللہ کے جبریل امین بنانے والا حقیقت تو اللہ تعالی کی طرف سے لیکن ظہور مجاز میں ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں حیث الحقیقت حقیقت اس کا ظہور جو ہے نا قیامت کے روز تو ہو سکتا ہے ادھر نہیں ہو سکتا سمجھ لگی اسی وجہ سے اقبال فرماتے ہیں کبھی اے حقیقت حقیقل نظر لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت کت مل نظر لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سج کے تڑپ رہے ہے میری جبیل یاد میں دیکھا اب جب بھی ظاہر ہوتا ہے دیکھو ظاہر ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے تو وہ بھی جبریل کے واسطے سے ہے اگر کوئی آج دیکھتے ہو زندگی مل رہی تو فرشتہ پھونک رہا ہے اگر موت مل رہی تو فرشتہ جان نکال رہا ہے وہی قرآن پاک میں جبریل امین آتے ہیں جب حضرت مریم نے پوچھا کیوں آئے ہو اور انسانی شکل میں فتح مت صلاح بشرم سویا قرآن فرماتا ہے حضرت انسان کی شکل میں آئے بے عیب انسان کی شکل میں بے عیب انسان کی شکل میں بن کر آئے حضرت جبریل اما پاک نے پوچھا کیسے آئے ہوئے ہو آپ فرماتے ہیں لے آہا بالا کے غلام زکیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے بخشوں تو آہب تاکہ تجھے میں دوں غلام زکیہ ایسا لڑکا جو پاک ہوگا اب بتاؤ لڑکا دینا اولاد دینا خدا کا کام ہے یا فرشتوں کا یا بندوں کا حقیقت میں کس کا کام ہے بتاؤ کام کس کا تھا تو حضرت جبریل امین کا حق بنتا تھا آپ یہ فرماتے لے یا بلّہ کے غلام منزکیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ تجھے بچہ دے یا بلّہ ہو اللہ تجھے بچہ دے وہ کہہ رہے ہیں لے آبا میں دوں کیا فرما رہے ہیں میں دوں تجھے بچہ بتا کیوں یہ تو شرک ہو گیا بچہ دینا رب کا کام تھا وہ کہہ رہے ہیں میں دینے کے لیے آیا بیٹھا ہوں تو حضرت توجہ ذرا اب جبریل امین علیہ السلام نے آ کر یہ کہا تو جب حضرت جبریل نے بچے دینے کی نسبت اپنی طرف کر لی ہے تو اگر ہم ہم کر لیں تو پھر شرک کیوں ہوگا اگر ہم کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ جبریل بخش ہیں سمجھ نہیں آ رہی حضرت عیسیٰ جبریل جبریل بخش کا مطلب یہ ہے کہ جبریل نے جو عطا کیا ہو کیا ان سے پوچھ اس لانتی ٹبر ابن تیمیہ کے ٹبر سے مجھے بتاؤ تو صحیح فدو کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک جبریل سے تو شرک لیکن خیر ان کے نزدیک تو خدا سے خدا سے شرک ہو گیا ہے جبریل کیا ہے ہاں یہ غصے میں رہتے ہیں جب ایسی باتیں پڑھتے ہیں نا یہ وہاں بھی ٹولا اور تیم بھی ٹولا پھر یہ اللہ تعالیٰ پر غصے ہوتے ہیں دیکھے نا اتنے رہ گئے توحید اتنے رہ گئی ہے تیری سڈے کو ویکے سڈے کو پوچھ کے کام کرتا تو پھر آ جڑا قرآن اپنے آپ اتاریا یہ اتنے گلتی ہو گئی ویخیا دن والا تھی آخی جانا تیرا جبریل معلوم ہویا ہوا دا اللہ بھی دشمن ہے جبریل بھی دشمن ملائکہ دشمن نبی دشمن ولی دشمن صحابہ دشمن اسی بھی دشمن اسی سوری اسی دشمن ہے اور سارے جی اللہ تعالی تو لے کے دشمنی دا کام پہ چلتا ہے کہ دس لانتی تنا یہ آخنا کہ میں دینا وا پتر پتر پتر پتر ہو جا کے داتا داتا داتا داتا دربار دے دے دے دے دتا پا پنا رب کام ہے توے کول می جانے آنے اانتی پتر دینا رب ہی کام ہے جبریل کیوں پیا آخد میں دینا وا جبریل امین کیوں کہہ رہے ہیں لے آہا بالا کے غلامن زکیات اللہ قرآن میں کیوں اتار رہا ہے اگر فرد کرو جبریل سے شرک ہو گیا تھا اور رب کہتا جبریلا رہ گئے چل کلمہ دوبارہ پڑھ توبہ کر مسلمان ہو نہیں تو ہوں بھابی ٹکر پائے گا تینوں سمجھ نہیں آئی اللہ تعالی قرآن میں اتار رہا ہے جبریل یہ جی آ کر کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہمیں قرآن پیش کر رہے ہیں اور یہ کون ہوتے ہیں ہم ان کتوں کی بات مانے بھائی واسطے ماننا واسطے بنانا اور ان کو پکارنا یہ شرک ہو گیا شرک ہو گیا کیوں شرک ہو گیا یہ کیوں حضرت جبریل کہہ رہے ہیں لیا تاکہ میں بخشوں تجھے اور سنو جب کسی کا نام نبی بخش رکھتے ہیں رسول بخش رکھتے ہیں غوث بخش رکھتے ہیں اس کا یہی معنی ہوتا ہے غوث کا دیا ہوا نبی کا دیا ہوا سمجھ نہیں لگی غوث کا دیا ہوا نبی کا دیا ہوا عربی میں اس کا معنی ہوگا ہیبت بت ہیبت الرسول ہیبت بت ہیبا ہیبا لہبا ادھر لیا ہبا ادھر وہی لو سنو میں حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب میں قرآن سے ڈھونڈ کر بتاتا ہوں جبریل بخش ان کو کہو جاؤ چشتی کو شر مشرق کو وہ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے جبریل بخش ہے وہ اس بخش نبی بخش کہتے ہو نا تو میں حضرت عیسیٰ کو کہتا ہوں جبریل بخش تو میرے بھائی بات کو سمجھنا اصل نکتا سمجھاؤں لیا بالا کے غلام کیا کیونکہ سب آپ تھے ظاہری آپ کی پھونک مبارک سے آپ کے دم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دین والا حقیقت میں بنانے والا وہی ہے پر ظاہر میں لے کر تو میں ہی آیا ہوں پھوک تو میری چلے گی حقیقت میں دینے والا وہ ہے پر دم میرا ہی لہذا اگر میں آخا لیا با میں دے رہا ہاں پر حق وا کیونکہ حقیقت ہوئے مجاز میں ہاں او میرے بھائی لانتی ہیں وہ لانتی ہیں وہ فدو ہیں وہ جو کہتے ہیں کسی مسلمان کو دادا دربار پر کھڑے ہو کر مانگ بچہ مانگ رہا ہے داتا بچہ دے دے داتا بچہ دے دے کہتے ہیں مشرق ہے خدا بچے دینا خدا کا کام ہے اس کو یہی جواب دے لیا بالا کے غلامن زکیہ سکی جاؤ جتنے بھی مسلمان ہیں توجہ جس طرح حضرت جبریل کا عقیدہ تھا حقیقت خدا کی طرف سے ہے بظاہر میرے پھونک سے ہوگا اسی طرح ہر مومن مسلمان جو بھی دربار پر کسی سے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کے ولی سے اس سے پوچھ لے یہی دینے والا ہے کیا وہ کہے گا بے وقوف ملا تلو تمیز کوئی نہیں دینے والا اللہ ہے لے کر یہ دے گا یا اس کا دم چل جاتا ہے یا اس کی دعا چل جاتی ہے اگر یہ اس کو کہہ دے گا اس کو کہہ دے گا یا اللہ اس کو دے دے تو درمیان میں پھر یہ واسطہ ہے سمجھ نہیں آئی اور اگر یہ پھوک مار دے تو یہ بھی پھوک ہی لہرا بہرا ہو جان سمجھ نہیں لگی بولتے نہیں بولو مارنا کس کا کام ہے حضرت اسرائیل مارتے ہیں یا نہیں زندہ اچھا اولاد دینا کس کا کام ہے فرشتے فرشتے آ کر تمہارے عورتوں کے پیٹ میں تیار کرتے ہیں شکل سورت پھونک یہ اللہ تعالی کے امر سے فرشتے کام کرتے ہیں اور سنو ابن قیم نے بڑی تفصیل سے فرشتوں کے کام لکھے ہیں اور سنو ان سے پوچھو یہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ بندوں کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں ان خبیصوں سے پوچھو صحیح حدیث میں آیا محافظ فرشتے اللہ نے رکھے ہیں جو بندوں کو جنات اور شیاتین سے محفوظ رکھتے ہیں سمجھ نہیں آئی امام جلال الدین سیوتی نے اس مسئلے پر پوری کتاب لکھی ہے یہ میرے ہاتھ میں الحبائق فی اخبار الملائق ابن قیم وغیرہ سارے یہ لکھتے سب حدیثوں میں آتا ہے یہ جو آتی ہے نا بارش بارش جو آتی ہے اس کا جو ایک قطرہ نیچے گرتا ہے اس کے ساتھ بھی فرشتہ ہوتا ہے اس کو موقع پر اتارتا ہے جہاں پر رب چاہتا ہے ادھر ہی لے جاتا ہے اچھا بادل کو کون چلاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ تمام بادلوں کا نظام کائنات کا نظام اللہ تعالی نے ملائکہ سے چلا رکھا ہے حقیقت اس کی طرف سے ہے مجاز ان کی طرف سے ہے کرنے والا حقیقت میں وہ ہے ظاہر ان سے ہو رہا ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے توجہ کام اللہ کا حقیقت میں فیل اللہ کا مگر جن سے ظاہر ہوتا ہے یہ اللہ نہیں مخلوق ہے یہ اللہ نہیں کیا ہے مخلوق ہے جب مخلوق ہے تو اس سمت پتہ تو یہ چلا کہ یہ نظام سارا تو وسائد کے ساتھ ہے ایسے ہے نا اب میں ان فدو سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ ابن تیمیہ جو کہہ رہا ہے نہ فرشتہ نہ بشر اللہ تعالی کی جو ہے وہ امداد مخلوق کے لیے وہ واسطے کے ساتھ نہیں ہے اگر سمجھے گا تو شرک ہو گیا ہے ہاں جی کسی واسطے کے کتنا بکواس ہے جی کہ لا ملک فن من المخلوقات لا ملک ولا بشر یقون امداد الخلائق بے واسطہ ایسے فدو بد تمیز بےحود ڈنگر وہ ابن تیمیہ ڈنگر وہ کتنے پڑھ رہا رہے ہوئے کتنے تم مریا جمیا ہوئے اور کتنے تین شرم نہیں آتی چکڑا اور تو آخی جانا ہے نہ فرشتہ نہ بشر مخلوق کی امداد کسی کے واسطے سے نہیں ہوتی تو یہ کیا سمجھے اب اگر مخلوق کی امداد کسی کے واسطے سے نہیں ہوتی سب اللہ کرتا ہے اور واسطہ بھی نہیں تو میں اس کتے خبیر سے پوچھتا ہوں پھر یہ نظام شریعت ختم یہ آج کوئی قتل کر رہا ہے تو اس کو پکڑا جا رہا ہے جب حقیقت میں واسطہ ہی نہیں تو کس کو پکڑ رہے ہو کس کو پھانسی لگا رہے ہو کس کو گالی نکالتے ہو کس کو مارتے ہو کس کے ساتھ لڑتے ہو یہ سارا کام خدا سے کرتے ہو جب تم کسی کو پکڑ کر مار رہے ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم خدا کو مار رہے ہو یہ کیا ظلم عظیم ہے جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اب قاتل خدا کو سمجھے بندے کو نہ سمجھے کیونکہ بندہ تو واسطہ ہے ہی نہیں لاکھ لانات ہے ایسی بکواسوں کا ہے گل کرنے والی نہ فرشتہ واسطہ سمجھیے اللہ کی مدد کسی فرشتے کے واسطے سے نہ سمجھو اچھا جی کسی فرشتے کے واسطے سے تو جنگ بدر میں فرشتے مدد کے لیے آئے تھے کہ رب آیا تھا بولو اے ایمان سے بتا کون آیا تھا اللہ تو آنے سے پاک ہے کتے بکواس کرتا ہے شیخ الاسلام کتے جس اسلام کا تو شیخ ہے ہم اس کو سلام کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی تم کیا سمجھتے ہو رسول اتنا پاگل ہے جو ٹاٹا کرتا جائے گا تیرے پیچھے چل پڑیں گے ہم اللہ کے فضل سے اپنے دین کو بھی سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کو بھی سمجھتے ہیں بکواس ایمان سے بتا فرشتے آئے پانچ ہزار فرشتہ قرآن فرما رہا ہے اللہ یوم دم قرآن فرما رہا ہے اللہ مدد کرے گا تمہاری فرشتوں کے واسطے سے کس کے واسطے سے تو اگر کوئی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیچھے سنا چکا ہوں جب یہ تمام نظام ہی وسائت کا ہے تو پھر یہ سمجھنا ہاں بغیرت کہنا یہ تھا کہ واسطے واسطے کو خدا سمجھنا یا مستقل سمجھنا یہ سمجھنا یہ خود خود یہ سب کچھ ہے یہ شرک ہے یعنی واسطے پر توکل توکل ایسا رکھنا جس طرح خدا پر کیا جاتا ہے یعنی خدا سمجھ کر توکل کہ اب یہ سمجھے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں اس کے ہوتے ہوئے وہ مشرق ہے اگر یہ سمجھے کہ مجھے بھی حقیقت میں خدا کی ضرورت ہے اس واسطے کو بھی خدا کی ضرورت ہے مگر اس ذات نے وسائت کے ساتھ نظام چلایا ہوا ہے ہم اس وجہ سے اس کو مانگ رہے ہیں اور اس کو پکار رہے ہیں یا اس کو واسطہ سمجھ رہے ہیں اگر یہ سمجھتا ہے یہ اعتقاد ہے تو کبھی یہ واسطہ سمجھنا شرک نہیں سمجھ نہیں آئی اگر یہ کہہ رہا ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ مخلوق کی امداد جو ہے وہ واسطے کے ساتھ نہیں ہوتی کسی واسطے کے ساتھ نہ بشر نہ فرشتہ نہ بشر تو بھائی ادھر دیکھو وہ ابھی جب تقریر کرنے لگے تم کھڑے ہو جاؤ بتاؤ تم خدا ہو یا بشر ہو کیا سوال کرنا ہے بولو بولو بولو وہ کہے گا جی بشر ہوں تم کو تمہارے بڑوں نے لکھا ہے نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی بشر مخلوق کی مدد میں کوئی بھی واسطہ نہیں بن سکتا جب کوئی واسطہ نہیں ہے چل پرا دفے ہو تو واسطہ کل واسطے بننا اسی جانیے تھا رب جانے آپ ہدایت دے گا کتے دا پتر منہ ویکتا رہ جائے گا بھی یہ بنیا اپنا کیدا سڈے والی پٹھا پی گیا ہے ہوئے جو سور پٹھے اکل جو پٹھی کھوپڑی پٹھی سمجھ نہیں لگی گل بتا یہ سارا دن پکارنا پکارنا یہ سارا دن ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں یہ مدد مانگ رہے ہیں خدا سمجھ کر مانگتے ہو یا مخلوق سمجھ کر بول اس کو اس کو بے نیاز سمجھ کر مانگتے ہو یا محتاج سمجھ کر اللہ کا بولو جس سے ہم آپ جس سے آپ مدد مانگتے ہیں ہم روزانہ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں یہ بیان بے نیاز سمجھتے ہیں یا محتاج سمجھتے ہیں اللہ کا اس کو محتاج سمجھتے ہیں نا تو لاکھ لانا تھا ہے جب محتاج سمجھ رہے ہیں تو پھر شرک کا ہے کا شرک اس وقت ہوتا ہے جس طرح وہ بے نیاز ہے اسی طرح اس کو بھی بے نیاز سمجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن ان کی کھوپڑی کے اندر جو اصل بات بڑی ہوئی ہے نا اصل اصل کیڑا جڑا ہے انہوں نے سٹ مارتا ہے وہ صرف ہے نبیاں ولیاں باقی ادھروں ادھروں جڑے نا یہ صرف پیڑ بنا پیڑ بناتے ہیں اصل مقصود ان کے اندر ایک ہی ہے وہ کیا کہ نبی ولی کو واسطہ نہ بناؤ کہاں سے جب دور سے ہو یا فوت ہو گیا ہو دو حالتوں میں اس سے پہلے ٹھیک ہے یہ ابن نے بھی لکھ رہا ہے تو معلوم ہوا بے ایمان پھر واسطہ بنانے کی بات نہ ہوئی پھر بات پیچھے چلی گئی کہ جس کو واسطہ بنا رہا ہے اس کو علم ہے اور طاقت ہے اگر علم طاقت ہو تو پھر شرک نہیں اور میں پیچھے یہی ثابت کر آیا ہوں خود ان کے گھرانے سے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں ولیوں کو وصال کے بعد علم بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی ہوتی ہے میں یہاں پر ایک نقطہ سمجھاتا چلو بنیادی آپ کو یہ لانتی لوگ علم سے خالی ہیں ٹانٹا کرتے ہیں سمجھ سے خالی ہیں سمجھ نہیں ان کے پاس عقل ہو اللہ کی دی ہوئی پھر بات بنتی ہے سنو ہمارے بلاغت والے علم بلاغت والے فن بلاغت والے لکھتے ہیں کہ نسبت دو قسم ہے ایک حقیقی ایک مجازی حقیقی نسبت کو وہ کہتے ہیں مجا... حقیقت عقلیہ اور اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی مثال دیکھو اسناد شے الا من ہو والا یا الا ما ہو والا یہ حقیقت عقلیہ ہے کیا مطلب کہ جو حقیقت میں حقدار ہے اس کی طرف شے کی نسبت کرو تو یہ حقیقت عقلیہ بن جاتی ہے اور اگر یعنی بندے جس جو نسبت اعتقاد میں جو اعتقاد میں عقیدے میں کسی کے ہو کہ وہ حقیقت میں حقدار ہے اس چیز کی اس شخص کی طرف اس ذات کی طرف نسبت جب کرو گے چیز کی وہ حقیقت عقلیہ بنے گی اور اگر نسبت کرو گے تمہارے اعتقاد میں یہ ہے کہ حقیقت اس کے لیے نہیں ہے حقیقت میں حقدار کوئی اور ہے یہ بظاہر ہے تو اگر اس کی طرف نسبت کرو گے وہ غیر ماہ والا کی طرف نسبت ہو جائے گی تو وہ مجاز بن جائے گا اس کی مثال دیتا ہوں مثلا آپ کہتے ہیں پانی چل رہا ہے نہر کا پانی نلکے کا پانی چل رہا ہے آپ کے اعتقاد میں ہے کہ حقیقت میں واقعی چلنا پانی کا کام ہے آپ کے اعتقاد میں یہ ہے کہ حقیقت میں چلتا پانی ہے نہر نہیں چلتی نہر دے کوئی تھان تے رہن دیا سمجھ نہیں آئی اب جب آپ کے اعتقاد میں یہ ہے کہ نہر نہیں چلتی پانی چلتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پانی چل رہا ہے تو اس کو کہیں گے حقیقت کیا کہیں گے حقیقت اکلیا اور اگر آپ کہیں نہر چل رہی ہے نلکا چل نلکا چلتا ہے یار کا نلکا چلن دیا اچھا کھلوتا تو اتے ہی ہے سمجھ نہیں آ کہتے کیا ہے نہر چل رہی ہے دریا چل رہا ہے دریا وگتا ہے پیا کدو نہ وگن دیا کتنے وگتا پیا وہ اتنے ہی بچارا ہوں کون وگد ہے یہ میں سارا راز تمہیں سمجھا دیتا ہوں جو ان فدو جو ان فدو کو ان کے اماموں شیخوں مشائخوں کو سمجھ نہیں آیا نا میں تمہیں اللہ کے فضل سے سمجھا دیتا ہوں دیکھ تو کہہ رہا ہے پانی چل رہا ہے تیرے اعتقاد میں یہی ہے کہ پانی چلتا ہے یہ جو نسبت کر رہا ہے چلنے کی پانی کی طرف تیرے اعتقاد کے مطابق ہے عقیدہ بھی یہی ہے کہ پانی چلتا ہے نہر تو جس طرح اندر تو سمجھتا ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ چلنا پانی کا ہی کام ہے چلنے کا حقدار پانی ہے تو اب اس حقدار کی طرف تو نے نسبت کر دی چلنے کی یہ حقیقت اکلیہ بن گئی اگر تو کہے نہر چل رہی ہے ویل چل رہا ہے موٹر چل رہی ہے نلکا چل رہا ہے اندر تیرے یہ نہیں ہے کہ چلتا یہ ہے تیرے اندر یہ ہے حقیقت میں چلتا پانی ہے اب یہ جو نسبت کر رہا ہے کہ موٹر چل رہی ہے یہ تو جو اعتقاد رکھتا تھا کہ حقیقت میں حقدار چلنے کی موٹر نہیں پانی ہے نہر نہیں پانی ہے تو اب تو مجاز عقلی اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی کے طور پر مجازی نسبت کر رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے سمجھ آ گئی اب اب اللہ اب وہ توحید کے باب میں مثالیں ہی ایسے دیتا ہوں جس کے اندر توحید کا مسئلہ سمجھ آئے ادھر دیکھ فصلیں اگانا کس کا کام ہے اگر مومن مومن اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے اگانا کس کا کام ہے اللہ جل شانہ کا کام ہے اندر تیرے اعتقاد یہ ہے کہ اگانے کی نسبت حقیقت میں رب کی طرف ہے کیونکہ وہی حقدار ہے حقیقت میں کہ اگانا اس کے لیے کہو حقیقت میں وہی حقدار ہے کیونکہ حقیقت میں اگانا اس کا ہی کام ہے سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے اچھا لیکن یہ بتائیں یہ ساری دنیا کہتی ہے مسلمان جب کہے بہار آ بہار نے آ کے لہرا بہرا لا دیتی بارش اتر پی ساون دی سبزا اگا دیتا ہے بارش نے وہاں بھی سے مومن ہے یا کافر ہے وہ کتیا لانتی ہے سی کہہ رہا ہے بہار بارش نے فصل اگا دیا دیا سبزا اگا دیا امبکر ربی ال بکلا سبزا اگا دیا بہار نے بتا یہ مشرق ہے یا مومن ہے یہ تو وہابی بھی الفاظ بولتے ہیں اگانا کام کس کا تھا اب مسلمان جب یہ کہے گا تو یہ توحید ہے شرک نہیں کیوں مسلمان جب کہہ رہا ہے اللہ اگا رہا ہے تو وہ حقیقت عقلی ہے جب کہہ رہا ہے بہار اگا رہی ہے بارش اگا رہی ہے یہ مجاز عقلی ہے اس کے اندر قید کاد بتا رہا ہے سبب ظاہری یہی ہے ورنہ حقیقت وہ اسی طرح مثال دے دو شفا دینا کس کا کام ہے آپ کہتے ہیں مینو گولی بچا گئی ہے وہاں بھی بھی آندہ ہے گولی بچا گئی ہے فلانے کو گولی مار گئی فلانے کو بچا گئی فلانے کو گولی مار گئی فلانے کو سنو یہی بات ایک ہے اگر مشرق اور بت پرست کے منہ سے نکلے گی یا دہریے کے منہ سے نکلے گی دہریے کے منہ سے نکلے گی جو خدا کو نہیں مانتا جب وہ کہے گا بہار نے اگا دیا یہ شرک ہے کیوں اس کتے کا اندر کا اعتقاد یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے حقیقت یہی ہے اگانے والی خدا کو تو وہ مانتا نہیں ہے اس کے منہ سے نکلے شرک ہے مومن کے منہ سے نکلے توحید ہے ادھر توحید کیوں بن رہی ہے اس کا عقیدہ یہ ہے مجاز یہ ہے حقیقت وہ ہے بات کی بات کی کتیا سورا بات کی منہ وکھرا بدلیا منہ بدلیا بات کی منہ بدلیا ہے منہ بدلا نہیں نہیں آواز زیادہ ہوتی ہے نا تو زور نال بند ہو جاتا کچھ انشاءاللہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اے نا چیز دی آواز نال میں انہاں دا سارا کچھ بند ہو جانا ویکھیا ہاں انہاں ایویں لوکاں نو پاگل کیتا اگے سیانی دنیا ہو جائے حضور دے صدقے کے شرع دے راز اسی جاننے ہیں سمجھ لانے نال بوتھے سیکن انہاں دے جڑے ملہ تقریراں لگے نے انہاں لانتیاں نو انہاں گلاں دا خود نو پتہ نہیں کہ نہیں ہوئے علم سے فارغ ہے علماء تو ہیں لیکن علم کے بغیر سمجھ نہیں آ رہی خیر میرے بھائی توجہ کر بات ایک ہی ہے مسلمان کہتا ہے گولی نے شفا دی یہ مومن ہے کوئی ایمان میں فرق کہہ دے کوئی مشرق دہریا دہریا کہہ دے مجھے گولی نے شفا دی وہ مشرق ہے یہ موحد ہے اس کی بکواس ہے اس کی بات برحق ہے کیوں برحق ہے یہ ظاہر بظاہر بظاہر بظاہر شفا گولی کے سبب سے آئی سبب گولی بن گئی نسبت گولی کی طرف جو کر رہا ہے اب سبب سمجھ کر کر رہا ہے مسبب سمجھ کر نہیں کر رہا مسبب المومن کے اعتقاد میں یہ ہے مسبب الاسباب بول مرے مسبب الاسباب کس کو کہتے ہیں جو سببوں کو پیدا کرنے والا ہو بولو اے جو سببوں کو بناتا ہے وہ مسبب ہے اور اسباب اسباب وسائت ہیں اگر مومن یہ کہے بہار نے اگا دیا فصل کو سبزے کو پانی نے اگا دیا تو یہ مومن ہے کیونکہ یہ سبب کی طرف نسبت کر رہا ہے سبب کو حقیقت نہیں سمجھتا سبب کو سبب سمجھتا ہے مسبب نہیں سمجھتا اور جب دہریا سائنسدان فلسفی کتا وہ یہ کہے ربی البقلا سبزے نے بہار نے اگایا سبزے بہار نے اور بارش نے اگا دیا پانی نے اگا دیا سبزے کو تو وہ اس کی یہ بکواس ہوگی اور مشرق ہوگا کیوں اس کتے کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حقیقت یہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کہتا ہوں پانچ روپے ہیں میں کہتا ہوں میلیا میں روپیہ دیں مینو پنج روپیے دیں پنجا روپیے دیں پچاس روپیہ دینا ابھی دیں یہ بندے سے مانگ رہا ہوں یا خدا سے سمجھ نہیں آئی اگر میں کہتا ہوں یا خدا پنجا روپیہ دے یا خدا پچاس روپیہ دے پہلے کس سے مانگ رہا تھا اب کس سے مانگ رہا ہوں لیکن سنو مومن کے اعتقاد میں دونوں صورتوں میں حقیقت میں خدا سے ہے جب کہتا ہے خدا پچاس دے تو اب وسائت اٹھا دیے واسطے سیدھا ہی انہوں کہنے لگ پیا جب کہتا ہے یار بیلیا پچاس روپیہ دیوی پچاس اب یہ اب یہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے خدا سے ہی مانگ رہا ہے کیوں کہ اگر اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ حقیقت اس کی طرف سے ہے تو پھر تو یہ مومن مشرق ہے سمجھ نہیں آئی پھر یہ مومن مشرق ہے لیکن اس کے عقیدے میں یہ ہے ظاہر یہ ہے منہ اس کی طرف ہے توجہ ہے منہ اس کی طرف ہے دل اور اگر دل کی توجہ اس کی طرف ہے تو محض واسطہ سمجھ کر ہے سبب سمجھ کر ہے مسبب سمجھ کر نہیں ہے ایسے ہے نا اور جب تو نے جب پچاس روپیہ دے دیا اب بندہ کہتا ہے مجھے اللہ نے دیا یہ بھی حق ہے اگر کہتا ہے بندے نے دیا یہ بھی حق ہے وہ کیوں بار حق ہے کہ حقیقت اس کی طرف سے ہے یہ کیوں بار حق ہے کہ ظاہر تو اس سے ملا ہے ظاہر یہ حقیقت اور مجاز کا مسئلہ ہے نہیں سمجھ آیا ابھی اب وہی راز یہی راز ادھر سمجھو جب کوئی کسی نبی ولی سے بیٹا مانگے اگر مانگنے والا مومن ہے تو بدگمانی مت کر لانت پڑے گی اس کا حال بتا رہا ہے جیسے وہ کہے گولی نے شفا دی سبزہ بہار نے اگا دیا کوئی بدگمانی نہیں کرتا سمجھ نہیں آئی کوئی بدگمانی اور اگر کہہ دے اللہ کے نبی ولی کو حضور بچہ دیں اور یہ اس کا ارادہ مومن کا حال دیکھ اگر وہ کہہ دیتا ہے نبی بخش ہے رسول بخش ہے غوث بخش ہے جب مومن ہے تو یہ نام توحید کا سمجھ نہیں آ رہی کیوں کہ مومن کا حال بتا رہا ہے کہ وہ حقیقت خدا کی طرف سے سمجھتا ہے سبب اس کو سمجھتا ہے بولو بولو سبب اس کو سمجھتا ہے اس وجہ سے اس کو کہہ رہا ہے نبی بخش رسول بخش سمجھ نہیں آئی یہ حقیقت عقلی اور مجاز عقلی کو یہ نہیں سمجھتے گیا سمجھ نہیں آئی اب یہاں پر یہ ٹانڈا کر کرتے کہتے ہیں دیکھو تو بھی واسطے تو جو وہ تھے جو مشرقین تھے مکے کے وہ بھی تو کہتے تھے ہم ان کو واسطہ سمجھتے ہیں اب تم نے بھی واسطہ سمجھا انہوں نے بھی واسطہ سمجھا وہ بھی مشرق اور تم بھی مشرق وہ واسطہ سمجھ کر پکارتے تھے تم بھی واسطہ سمجھ کر پکارتے ہو سمجھ نہیں آئی اور وہ آیت کون سی پڑھتے ہیں ہاں وہ آیت سناتا ہوں وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت محض اس وجہ سے کرتے ہیں قرآن کی قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں وہ کہتے تھے اللہ ما نعبدہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ تاکہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں بات کو سمجھنا اللہ کے اب وہابی اور وہابیوں کے باپ دادا جتنے ہوئے ہیں نا وہ یہاں پر آ کر جو ان کی کھوتی کھب جاتی ہے اور عقل جواب دے جاتی ہے اور وہ چگڑا نے فدواں کا ٹولا بن جاتا ہے وہ اس آیت میں غور نہیں کرتے جواب اس آیت میں موجود ہے دیکھو جی ماں نعبدہم وہ دو اللہ نے جو بونا اللہ اللہ کے نیڑے کر دیں اللہ کے قریب کر دیں تو وہ بھی تو واسطہ بنا رہے ہیں نیڑے ہونے کا قریب ہونے کا وہ کب خدا سمجھتے ہیں وہ تو واسطہ سمجھتے ہیں ان لانتیوں سے کہ لانتیاں پکنا مار اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں تیرا جواب منہ توڑ دیا ہوا ہے کیوں اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے میں نبود وہ یہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے اس کا مطلب ہے وہ صاف قرآن بتا رہا ہے ہم تو ان کو معبود سمجھ ہم ان کی ان کو معبود سمجھتے ہیں مشرق کہتے تھے ہم ان کی عبادت سمجھتے ہیں ان کو معبود سمجھتے ہیں خدا کے قریب ہونے کے لیے اسی میں جواب ہے اسی میں جواب ہے وہ معبود سمجھتے تھے عبادت کرتے تھے پھر سمجھتے تھے کہ وسیلہ ہے یہی ان کی لانت تھی وہ خالی وسیلہ نہیں معبود سمجھتے تھے مسلمان معبود نہیں سمجھتا معبود ایک کو سمجھتا ہے وسیلے لا آنکھوں سمجھتا سید لمبیا توجہ رکھ ولیا نو وسیلا ہے ولیاں وسیلا بناتا ہے ہاں جی مرج کاملین کو وسیلا بناتا ہے غوثہ کتبا نو وسیلا بناتا ہے صحابہ اور اہل بیت کو بناتا ہے نبیوں کو درجے کے بدرجہ بناتا ہے آخر میں وسیلا لمبیا کو بناتا ہے کسی مومن سے پوچھ لے تو ان کی عبادت کرتا ہے کہتا ہے تو کہے گا نہیں ہو سکتا ہے لڑائی پہ اتر آئے تو پوچھ اور سے اس کو معبود سمجھتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ لکھ لانا تین فدو ٹولیا لانتی سورا دے اینی گل نہیں سمجھ دو لانتی ماں نہ کافر کافر مشرق جو تھے ان لانتیوں کی یہ جہالت تھی لانت تھی حماقت تھی ادھر معبود سمجھتے تھے ادھر وسیلہ بناتے تھے حالانکہ وسیل وسیلے اور معبود میں فرق سمجھا دوں ذرا بتا دوں وسیلے اور معبود میں فرق یہ ہے میرے بھائی وسیلہ معبود نہیں ہوتا معبود وسیلہ نہیں ہوتا معبود منتہا ہوتا ہے وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے معبود تک رسائی ہو غایت اور منتہا ہے معبود اخیر ہے معبود تے آخر جاؤنی ہے معبود تک جب پہنچ گئے پھر کون ہے جس کے آگے معبود کو لے کر چلنا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ ترجع الامور ساڈا رب فرماؤں سارے کام رب والی لوٹ دے نے کیا مطلب کیا مطلب ہر کام ہر کام کی حقیقت کی ابتدا بھی اسی سے ہے اور انتہا بھی یہی عقیدہ ہے مومنوں کا ایمان سے بتا جب تو کسی زندہ کو یا دنیا سے چلے جانے والے کو دار برزخ میں چلے جانے والے کو جب تو مدد کے لیے پکارتا ہے جیسے سید لمبیا کو پکار رہا ہے یا دنیا میں کسی کو پکارتا ہے ایمان سے بتا اگر تو اگر پکار رہا ہے تو تیری نیت یہ ہے کہ میری امداد کی میری امداد کی ابتدا بھی رب کی طرف سے ہے اور انتہا بھی سمجھ نہیں یہی ہے نا کوئی اور تو نہیں ہے وسائل ادھر دیکھ معبود مقصود ہوتا ہے وسیلہ نہیں ہوتا سمجھ نہیں لگی معبود کیا ہوتا ہے کیوں معبود وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہو بات سمجھو معبود وہ ہے جو بے نیاز ہو مستقل ہو غیر محتاج ہو محتاج نہ ہو لا الہ کمانا جو محتاج نہ بول بول کیا بے نیاز ہو محتاج نہ ہو ایسے نا جب تو کسی سے مانگ رہا ہے اس کو محتاج سمجھتا ہے اس کا کہ میری مدد کرنے میں میرے مجھے کچھ دینے میں یہ محتاج ہے اس کا جب سمجھ رہا ہے تو انتہا یہ تو نہ ہوئی انتہا تو وہ ہوئی سمجھ نہیں سمجھ نہیں آئی یار پھر انتہا کون بنا جو معبود ہے کافر سمجھتے تھے معبود ادھر سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مدد کرنے میں بے نیاز ہیں چھوٹے موٹے کام یہ خود کر لیتے ہیں رب تالا رب تالا معطل ہے بڑے کام کوئی آ جائے ایسا اڑ جائے تو رب کی طرف چلے جاؤ ورنہ چھوٹے موٹے یہ کر لیتے ہیں بات کو سمجھنا یہی شرک تھا ان کا مومن یہ سمجھتا ہے چھوٹا بھی اللہ کی طرف سے ہے موٹا بھی حقیقت اس کی طرف سے ہے باقی جہاں جہاں اذن ہے جہاں جہاں اجازت ہے جہاں جہاں اس نے ثابت یہ فرمایا ان سے مانگو ان سے اپنی حاجتیں پیش کرو اگر ظاہری بندے ہیں تو اذن ہے فرما رہا ہے مانگو مانگو ان سے سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی سبب وہ سمجھتے تھے معبود پھر کہتے تھے قریب ہونا چاہتے ہو بے وقوف لانتی جب معبود سمجھ لیا تو پھر کسی کے قریب اور کسی اور کا قرب ڈھونڈنا یہ تو جہالت ہے اللہ تو انتہا جو معبود ہوتا ہے وہ انتہا ہے اللہ تک پہنچ گئے بات کا تو سمجھ نہیں آئی یار تو میرے بھائی بات کو سمجھنا مشرقی کہہ دے مانا اچھا بھی یہ بتاؤ ان بھابیوں سے پوچھو نبی پاک کو سفارشی مانتے ہو کہ نہیں شفیع شفاعت تو یہ کہتے ہیں نا ہم مانتے ہیں ایسے ہے نا ان لانتیوں سے کہو شفاعت کیوں مان رہے ہو خیر ہے شفاعت بھی تو واسطہ ماننا ہے اور واسطہ ماننا تو شرک ہے سمجھ نہیں آ رہی اور ان سے پوچھو اگر کوئی آدمی سفارشی پر اعتماد کرے کیا مطلب وہ یہ اعتماد کرے کہ رسول اللہ بخشوائیں گے تو مشرق ہو گیا کیا اب دیکھو بت کو شفار سفارشی وہ مانتے تھے وہ مشرق ہو گئے رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں ہم مشرق نہیں ہیں کیا وجہ ہے کتنے لانتی ہیں جو بتوں کی آیتیں ادھر پڑھتے ہیں بات نہیں سمجھ آئی وہ لانتی بتوں اور نبیوں ولیوں میں فرق ہے وہ کسی حال میں نہیں سنتے یہ یہ تو ہر حال میں سنتے ہیں اگر دنیا کی زندگی میں ہیں تب بھی سنتے ہیں اگر چلے جاتے ہیں دنیا سے تب بھی اور سننا میں نے خود پیچھے ثابت کر دیا تمام ان کے باپ ان کے گھر کے حوالے دے کر آپ وہ وہ پچھلا مواد سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا سارا وہ میں نے ثابت کر دیا کہ کیسے سنتے ہیں یہ خود مانتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں ہاں جی مثال کے بعد وفات کے بعد وہ سنتے ہیں وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں گھر کے احوال لوگوں کے اعمال سب پہچانتے ہیں سمجھ نہیں آئی تو مردے نہیں سنتے اپنا بت بول بول بت نہیں سنتے نبی ولی سنتے ہیں آیاتیں جو پرانے پاک میں آتی ہیں نا وہ صاف آیات سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ باتیں بتوں کی ہیں کیوں دیکھو میں کیوں گیا قرآن یہ دیکھو بھائی میں چند آیات ایک دو آیات مبارک سناتا ہوں آیات مبارکہ سنو میرے بھائی والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون جن کو ان کے ان کے مذہب کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں ہمارے مذہب کے مطابق یہ ترجمہ نہیں ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں یہ ان کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا پکارتے ہیں غیروں کو لا یستی نسر جن کو وہ پکارتے جن کو تم وہ پکارتے ہودین تدعون اللہ فرما رہا ہے اور جن کو تم پکارتے ہو اے مشرقین وہ تو تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کرتے ہیں ایک آیت یہ نہ وہ اپنی مدد کرتے ہیں نہ تمہاری مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اچھا یہ بتاؤ امبیا اور اولیاء وہ تو اپنی مدد بھی کرتے ہیں لوگوں بھی کرتے ہیں اگر یہ کہیں بات سمجھنا اگر یہ کہیں بات ہے مرنے کے بعد کی تو وہ پہلے بتا آیا ہوں وہ بھی بتا آیا ہوں آزاد کر چکا ہوں کہ وہ مدد کرتے ہیں اشار ان کے گھر کے حوالے دے چکا ہوں اگلی بات سن دون اللہ مالا ولا یا مت پکارو ادھر دیکھ مت پکارو ان کو جو تمہیں نفع نہیں دیتے اور نقصان نہیں دیتے ان کے مطابق ترجمہ ہے ہمارے مطابق ترجمہ کیا ہے ہمارے مطابق ترجمہ کیا ہے کہ یہ پکار بتوں کے متعلق ہے اور یہاں دعا عبادت ہے لہذا آیت یہ کہہ رہی ہے کہ خدا سمجھ کر مت پکار بات نہیں سمجھے اور بتوں کو پکارنا اس وجہ سے شرک بن گیا کہ اس کے پکار اللہ اس کے پکارنے کا تو اذن ہی نہ ہوا اجازت ہی نہیں ہے اب بات کو سمجھو اور آیات دیکھو ممن يدعو من من دون الله لا يستجيب له الى يوم وهم عن دعائهم غافلون یہ آیت بالکل واضح کر رہی ہے فرمایا اس سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ جو قیامت تک ایسے ایسی چیزوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہ دیں وہ ہم ان دعا دعا اہم اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے ان کی پکار سے اب دیکھو بھائی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ پکار سے بے خبر ہیں یعنی کیا مطلب مشرقین کے خدا پکار سے کوئی پکار رہا ہے تو بے خبر ہے ایسے ہے نا اچھا اللہ تعالیٰ ان کو بے خبر کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ پیچھے ثابت کر چکا ہوں کہ جو قبر والے ہیں ان کو سلام تو کم از کم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے وہ پکار سنتے ہیں سلام سنتے ہیں جواب دیتے ہیں حدیث پاک میں آ گیا پیچھے ثابت ہو چکا ہے سارا اب بتاؤ اگر یہ مر جانے والے یعنی وفات یافتہ اور وفات یافتہ اور بت اگر یہ ایک طرح کے ہیں وہ بھی نہیں سنتے یہ بھی نہیں سنتے بت کو سلام کریں نہیں سنتا میت کو سلام تو ایک جیسے کیسے ہو گئے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نہیں سنتے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے بغیر پکار رہے ہو یہ نقابلیں نہیں سنتے یہ ان مردوں کی بات نہیں ہے یہ بتوں کی بات ہے کیونکہ بت نہیں سنتے یہ تو سلام سن رہے ہیں حدیث پاک میں آ رہا ہے سمجھ نہیں آئی اب سمجھ آ گئی کہ نہیں تو یہ کہنا کہ یہ نہیں سنتے اور آیات بتوں والی ادھر لگا رہا اور لانتی بتوں کی آیات بتا رہی ہیں کہ وہ بتوں کے متعلق ہیں نبیوں ولیوں کے متعلق نہیں ہے ادھر دیکھ بھائی اور بات بتاتا ہوں فرعون یہ سب کو عام فام سمجھ آ جائے گا فرعون خدا بنا تھا کہ نہیں فرعون کو سامنے بیٹھ کر یا پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اس کے پوجا پاٹ کرنے والے پکارتے تھے کہ نہیں پکارتے تھے بولو جب سامنے اس کو پکارتے تھے تو وہ تو ان کی پکار سے غافل نہیں تھا اور اللہ فرما رہا ہے ان کی پکار سے غافل ہیں جو اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار سے غافل ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب اللہ جن کی بات کر رہا ہے وہ غافل ہیں تو پھر لازم آئے گا کہ فرعون بر حق خدا ہو کیوں کہ وہ تو غافل نہیں ہے ان کی پکار سے سمجھ سمجھ نہیں نہیں آئی آئی سوائے ہماری بات کے جو ہمارے اشراف نے کہی اس کے بغیر کوئی بچنے کا چارہ نہیں میں ضروریت وہابیہ اور تیمیا کو چیلنج کرتا ہوں اگر تم کہتے ہو یہ آیات مبارکہ محض پکار کے متعلق ہیں اور نبیوں ولیوں کو شامل ہیں تو بتاؤ فرعون کے پکارنے والے وہ تو برحق خدا پھر مان چکے ہیں کیوں کہ فرعون ان کی پکار سے غافل نہیں جب کے پکار سامنے ہو سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی بتاؤ فرعون کو اس وقت پکارنے والے جس وقت کے ان کے سامنے ہے اور اس کو خدا سمجھتے ہیں پھر پکارتے ہیں بتاؤ وہ اللہ کے سوا پکارنے والے ہیں یا نہیں ہیں ہے نا تو کیوں ہے وہ تو سن رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وہ غافل ہے وہ تو غافل نہیں ہے وہ تو جان رہا ہے اور یار سمجھو بات کو یار اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سے غافل ہے اگر یہ انسان غیر انسان بت غیر بت فرشتے بلی نبی سب کے لیے ہے تو میں ان کتوں سے پوچھتا ہوں وہ لانتی کچھ نہیں بچے گا فرعون کو خدا ماننے والے اور کافر لوگ بگلے ماریں گے وہ کہیں گے بات بن گئی ہم ہم تو پھر صحیح مان رہے ہیں پھر ان کو خدا بھائی کیوں وہ کیوں میاں یار تمہارا خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بے خبر ہے ان کو خدا مت بناؤ جو بے خبر ہے یہ تو باخبر ہے اس کے سامنے ہم کہتے ہیں ہماری مشکل ٹال فلان کر فلان کر یہ سنتا ہے کہتا ہے پھڑوئے تو کن کنہیں مارے انہیں مارے انہوں مارو یہ تو سامنے سن رہا ہے پوریاں بھی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نکلے گا پھر وہاں بھی مذہب کے مطابق اگر آیت کا مطلب کیا جائے تو جتنے سامنے ہیں لوگ زندہ ان کو خدا بنانا جائز ہو جائے گا وہ کتی کا بچہ معلوم ہوا یہ بات صرف بتوں کے لیے وہ بولے یہ ایسے ہے سنا یہ ایسے ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جن کو یہ کافر بلاتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چلیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ پکڑے کیا وہ سنتے ہیں اگر کوئی فراؤنڈ کو خدا ماننے والا کا ہے بات بن گئی بات بن گئی ہمارے خدا کے پاؤں بھی ہیں وہ چلتا ہے ہمارے خدا کے ہاتھ بھی ہیں وہ پکڑتا ہے ہمارا خدا سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے سب کچھ کرتا ہے یہ اب کیا کرو گے اور وہاں بھی کتے جواب دو سمجھ نہیں آئی معلوم ہوا کتے صرف ان پر الزام دینے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ان پر الزام ہے یہ الزامی جواب ہے صرف ان کو سلیل کرنا مقصود ہے کہ یہ نہیں کہ تم ٹانگوں اور ہاتھوں والوں کو خدا بنا لو بولے اللہ تعالیٰ محض ان کی تما انتہا درجے کی جہالت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسوں کو خدا بناتے ہو جو خود نہ کرنے کے ہیں نہ کچھ کرنے کے ہیں یہ خدا مطلب کیا کہ ان کے ضمیر پر انتہائی ملامت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تباہ خدا وہ ہو سکتا ہے جس کے پاؤں ہوں جس کے ہاتھ ہوں لہذا جس کے ہاتھ پاؤں دیکھو اس کو خدا بناتے چلو کیوں جی قرآن میں آیا اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جن کو تم خدا مانتے ہو کہ ان کے ہاتھ ہیں کہ ان کے پاؤں ہیں کہ ان کے کان ہیں کہ جن سے سنتے ہیں جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جس کے ہیں ان کو تو خدا مانو آپ جن کو جن کے ہیں ان کو خدا مان لیتے ہیں تو کوئی کتی کا بچہ ان جیسا ہوگا لانتی جو یہ سمجھے گا قرآن کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ ان کافروں کو ملامت کرنا چاہتا ہے جو کافر بت چاند کو خدا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کے زمیر کو سجوڑنا چاہتا ہے اے بے ضمیرو اتنا بے وقوف بنے ہوئے ہو ورنہ یہ وہابی یہ سارے اپنے کا ٹبر مجھے جواب دے میں سوال کرتا ہوں تم کہتے ہو توجہ یہ خود کہتے ہیں یہ خود کہتے ہیں کہ ان سنیوں نے ان سنیوں نے یہ پیروں کو خدا بنا رکھا ہے اب میں کہتا ہوں ہم الزامی اعتراض لے کر ان پر چڑھائی کرتے ہیں اے وہابی اس کو کیا بنایا ہے خدا تو بھائی حق ہے بڑا خدا ہے بھائی ارے کیوں یار تو قرآن کہہ رہا ہے وہ تم خود پڑھتے ہو کہ وہ تمہاری کو سنتے نہیں ہیں دعا ہے پھر وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہیں کچھ کرتے نہیں چلتے نہیں پھرتے نہیں یہ تو ہمارا پیر چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے سمجھ رہی سنتا بھی اور اور اور اور ان کے ترجمے ورنہ ہمارے نزدیک ترجمہ ہے جو ہم بلکہ ان کے خود ان کے ان کے ان کے خبیص وحید الزمان نے بھی حدیت المادی میں جس کا پہلے حوالہ دے چکا ہوں اس نے لکھا ہے یہ دعائیں شریف امانا عبادت یعنی جس طرح نماز ہے دعائیں لغوی پکار دعائیں لغوی پکارنا ہے دعائے دعائیں عبادت ہے یہاں پر دعائیں شریف کیا مطلب جن کی تو عبادت کرتے ہو مانا یہ ہے یہاں پر توجہ نہیں کی اللہ فرما رہا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو چلو ان کا ترجمہ کرتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ہرگز مکھی نہیں پیدا کر سکیں گے اگر چاہے اکٹھے بھی ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے اب جو فراؤن کو خدا ماننے والے ہیں وہ تو بغلے ماریں گے وہ کہیں گے جناب تم تو یہ کہتے ہو نا کہ یہ مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ نہیں چھین سکتے واپس نہیں لے سکتے یہ ہمارے خدا کے سامنے تم کسی چیز کو چھین کر بھاگو یہ دیکھو ہمارا خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے مکھی کیا یہ تو بندے سے بھی چھین لیتا ہے واپس اور پھر آؤن نہیں سیکھو سکتا بول پھر کیا مطلب ہے اگر عیسا علیہ السلام کو خدا ماننے والے عیسائی وہ کہہ دیں قرآن یہ فرماتا ہے یہ مکھی نہیں بنا سکتے اللہ کے سوا جن کو پکار دو یہ مکھی نہیں بنا سکتے اور عیسائی کہیں تمہارا قرآن کہتا ہے انی اخلق کو الطین کا ہے کہیں اترے فون تم بے اد اے مسلمانوں تمہارا تمہارا خدا فرما رہا ہے تمہارے قرآن میں آیا کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انی اخلوق کو منتقین میں مٹی سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کیا بن جائے گا پرندہ بن جائے گا پرندہ بن جائے گا تمہارا قرآن تم کہہ رہے ہو کہ خدا ان کو بناتے ہو ان کو بناتے ہو جو مکھی مکھی نہیں بنا سکتے تو پھر ہمارا خدا بنانا تو ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہمارا جو ہے وہ تو پورا پرندہ بنا رہا ہے اب وہاں بھی کیا جواب دے گا وہ کتے لانتی یہ محض بت پرستوں پر الزام ہے سمجھ نہیں آئی ہوئے اتو ہی قاضی حسین وہ قاضی ابو جالا موسلی نو غلطی لگی وہ سمجھ بیٹھا آتا خدا دے پیر بھی ہیں ہاتھ بھی ہیں کہ کیوں آ کے اللہ فرما ہے انہوں دے کو پیر ہیں تے انہوں دے ہیں رب دے نہ ہون تو پھر رب بوتاں ورگا ہو گیا لہذا ضروری ہون رب دے ہون <laughs> سمجھ لگی گل دی اس سے ذلت ہو گئی بہت بڑی ذلت ہے قاضی ابو جالا کی خیر اس طرح کے مجھے تو خیر وہ اہل سنت میں داخل ہوتا نظر نہیں آتا ہاں جی اس کی بہت وہ مشبہ بھی نظر آتا ہے لیکن اتنا بات ضرور ہے کہ یار بتاؤ آپ کیا کریں گے قرآن فرما رہا ہے مکھی یہ مکھی نہیں بنا سکتے اور حضرت صاحب کیا بنا رہے ہیں بولو پھر کیا کریں گے عی کا عیسائی کہہ دیں پھر ہمارا خدا تو ٹھیک ہو گیا نا عیسا کیونکہ تمہارا تم کہہ رہے ہو مکھی نہیں بنا سکتے ہمارا تو پرندہ بنا رہا ہے تو جو پرندہ بنا جو مکھی نہ بنا سکے وہ خدا نہیں ہے جو پرندہ بنا لے وہ پھر خدا ہو گیا تو خدا ٹھیک ہے اب کیا کرو گے کو کہو جواب دو سوال میں نے بتایا جواب تم لے آؤ جاؤ کہ دو دو یہ ایک یہ آیت ہے یہ آیت بھی بتا دیتا ہوں یہ آیت سورہ حج کی ہے آیت نمبر بائیس ہے اپنا نا سپارہ نمبر بائیس ہے میرے خیال میں اور بائیسواں ہے نا حج ستارواں ٹھیک ہے اور یہ بائیس نمبر جو ہے وہ سورت ہے میرے خیال میں اور تہتر نمبر آیت ہے بائیسویں سورت ہے ایسے نا حج سورت ہاں ستارویں بائیس بھی بن جائے گی ٹھیک یہ سورت نمبر بائیس ہے اور آیت نمبر تہتر ہے لا لو بابلہ اسی سے تم نے اعتراض دو سوال اٹھانے ہیں کہ حضرت جی یہ بتائیں قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ مکھی ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے چاہے اکٹھے ہو جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا پیدا کرتے ہیں بولے وہ کہتے ہیں اخ اخلوقو اخ اگرچہ مٹی کی شکل مٹی کی شکل سے مٹی سے شکل پرندے کی مراد ہے اور بنا کر پھونکنا ہے پھر اللہ کے اذن سے وہ کیا بن جاتا ہے پرندہ بن جاتا ہے بات کو سمجھنا وہ کیا بنا رہے ہیں پرندہ اور یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک کیا فرما رہا ہے مکھی نہیں بنا سکتے تو اگر وہ کہیں یعنی تم نے کہنا ہے بھابھی کو کہ اگر عیسائی کہیں کہ حضرت ادھر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ خدا جن جو اللہ کے سوا خدا ہے نا وہ کیا نہیں بناتے تو ہمارا تو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پرندہ بناتے ہیں حضرت عیسیٰ تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو مکھی نہیں بنا سکتے ان کو خدا نہ بناؤ جو پرندہ بنا رہا ہے ان کو تو خدا بنانا چاہیے پھر وہ تو خدا ہے لہذا ہمارے خدا کے بیٹے ہیں واپس سے سوال ہے جواب لو لو جواب اور آگے ہے اگر ان سے مکھی کچھ چھین جائے تو وہ مکھی سے چیز نہیں چھڑا سکتے اب کہو جی فراون وہ تو بندوں سے چھڑا لیتا تھا اور یہ بتا رہی ہے آیت کہ مکھی سے نہیں چھڑا سکتے تو پھر فرعون کو خدا ماننا تو ٹھیک ہو گیا کیونکہ خدا یہ بتا رہا ہے کہ جن کو یہ کافر مشرق خدا مانتے ہیں وہ مکھی سے کچھ نہیں چھڑا سکتے وہ بندوں سے بلائیں بلا بلا بندوں سے چھڑا لیتا تھا بڑے بڑے پہلوانوں سے چھڑا لیتا تھا پھر اس کا مطلب ہے فرعون کو خدا ماننا تو ٹھیک ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بہت کچھ چھڑا لیتے تھے اور وہ تو اب بھی زندہ ہے نہیں ہے زمین پر بھی آتے ہیں اور آسمانوں پر بھی رہتے ہیں تو وہ آپ بھی چھڑا رہے ہیں کئی چیزیں کہ نہیں چھڑاتے تو حضرت جی پھر بتائیں یہ کیا بنے گا قرآن فرما رہا ہے خدا وہی ہے ہاں قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جن کو تم خدا بنا رہے ہو یہ وہ کام نہیں کر سکتے اور یہ کر رہے ہیں خدا فرما رہا ہے جن کو تم خدا بنا رہے ہو یہ نہ مکھی بنا سکتے ہیں نہ مکھی سے کچھ چھین سکتے ہیں اور یہ ہمارے مک پرندہ بھی بنا رہے ہیں اور مکھی کیا بندوں سے چھین رہے ہیں تو یہ تو خدا پھر ٹھیک ہو گئے اب وہاں بھی منہ دیکھتا رہ جائے گا جس لانتی نے ان آیات کو جو بتوں کے لیے اتری تھی لگا کہاں دیا نبیوں ولیوں پر اس انتھی ماں دے پتر نو اڑا کے دا جواب دے اب کیا جواب ہے جواب یہی ہے کہ بھائی یہ خود کرائن کرینے بتا رہے ہیں یہ دلیلیں ایسی باتوں کا ذکر جو رب اس میں کر رہا ہے آیات میں ان آیات میں یہ بتا رہا ہے یہ بے جان کی بات ہے جاندار کی نہیں ہے بولو مرو یہ پتھروں پتوں کی بات ہے جن کو مشرقین بت پرست خدا مانتے تھے کیونکہ ان کا یہی حال ہے کہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو بت چھڑا نہیں سکتا اور بت کوئی چیز بنا نہیں سکتا اگر تمہارے سامنے ہے مسلمانوں کوئی کمہار اٹھ کے آ جائے کوئی کسی فن کا کوئی کسی فن کا کوئی سائنسدان آ جائے وہ کہے خدا تو وہ ہوتا ہے اپنا خدا اس کو نہیں مان سکتے جو مکھی تک نہ بنا سکے خدا اس کو نہیں مان سکتے جو کچھ چھین نہ سکے کسی سے آؤ میرے پاس بم ہے میرے پاس کیا کچھ بنا ہوا ہے میں بنا رہا ہوں مانو خدا تو وہاں بھی کو تو خدا ماننے کے سوا چارہ نہیں رہے گا سمجھ نہیں آئی ہو مرے کہ رہے گا چارہ اگے ہی منی بیٹھے نے خدا لاکھ لانات ان کے لانتی مذہب پر لاکھ لانات ان کی گدے والی سمجھ پر لاکھ لانات ان کے ابن تیمیہ کی لانتی سمجھ پر ان کے عرب کے جتنا محدث اور محدث اور بیٹھے ہیں علماء لم لاکھ لانا ان سب پر جو اتنی بات کو سمجھتے نہیں کتی کے بچے ٹا ٹا ٹا مشڑک مشڑک جا کسے کھوتی دیا پترا گرسے ہو جانی باقی ٹھیک سمجھ اتنا ہی نہیں ہے یار مشرق مشرق کے فتوے چل رہے ہیں حرامی اور مجھے افسوس آتا ہے سنو تفسیر روح المانی کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے تفسیر روح المانی والا جو ہے اس کا بیٹا وہابی تھا نواب صدیق حسن بھوپالی کا دوست تھا وہابی خنزیر تھا وہ خنزیر وہابی تھا ہاں جی نعمان آفندی جس کا نام تھا صاحب روح المانی تفسیر صاحب روح المانی یعنی روح المانی لکھنے والے مفسر کا بیٹا وہاں بھی تھا اس نے خبیص نے خباستیں کی ہیں کہ تفسیر کے اندر اپنی باپ کے تفسیر میں شرارتیں کی ہیں اس نے بھی یہی باتیں لکھ دی ہیں یہی باتیں یہی آیات جو ہیں وہ نبیوں ولیوں پر ادھر ادھر لگا دی ہیں حضرت عیسیٰ پر لگا دی اور فلان پر لگا دی افسوس ہے قسم خدا کی اس اس بات پر افسوس ہے اس کو اس کتے نے اتنا ظلم کیا ہے ان کی تفسیر کے ساتھ ہاں، اور اگر بالفرد یہ مانا جائے کہ یہ بات ان کی ہے تو پھر وہ حضرت بھی نجدی نجدی کی خباستوں سے متاثر ہو گئے اور جہالتے جہالتے بکھیر گئے پھر ہاں ہم ایسے فدو نہیں ہیں کہ کسی کا نام سنے اور بات نہ دیکھیں ہم بات کو دیکھتے ہیں یہ کتابوں میں لکھا ہے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی تفسیر کے ساتھ ظلم کیا ان کے بیٹے نے بابی نے جیسا کہ شاہ ولی اللہ کی کتابوں کے ساتھ ظلم کیا اسماعیل دلوی نے ہاں وہ جتنا خلل ہے اس کی طرف سے ہے اور ادھر جو خلل ہے وہ اس خنزیر کی طرف سے ہے بیٹے کی طرف سے ذہن میں رکھنا ورنہ ایمان سے کہتا ہوں اتنا دانا اور سمجھدار لوگ اتنا بے وقوفی اور جہالتیں نہیں جھاڑ سکتے اتنا بے وقوفی کی باتیں صاف کرائن بتا رہے ہیں صاف کرینے بتا رہے ہیں صاف آیات کے اندر الفاظ بتا رہے ہیں صاف باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ باتیں صرف بتوں کے متعلق ہیں اور کے متعلق نہیں بولو مرو کسی نو خدا بنا لیا کسی نو بنا لیا کسی نے پتھر کو بنا لیا کسی نے گائے کو بنا لیا کسی نے کسی چیز کو بنا لیا یہ جو ہے جو بے جان ہے بے جان ہے جو نہ سمجھتے ہیں نہ بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں ایسوں کے متعلق الزام اللہ تعالی نے ان کی انتہائی تجلیل کے لیے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ سنتے نہیں وہ نفع نہیں دیتے وہ نقصان نہیں دیتے اگر ایسی بات تو تو میرے بھائی یہ زندہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان نفع دیتے ہیں جب دیتے ہیں تو پھر تو چاہیے ان کو خدا بنا لے کیونکہ یہ تو نفع نقصان دیتے ہیں اب معلوم ہوا وہ آیات مبارکہ نہ نبیوں کے لیے ہیں نہ ولیوں کے لیے ہیں نہ فرشتوں کے لیے ہیں نہ چنوں کے لیے ہیں وہ صرف بتوں کے لیے ہیں تو جن نقصان نہیں دے سکتے تھا جن پورا بندہ پٹھا مٹھا پٹھا ماریا ہوں بھابی نو چمڑیا ہوا ٹٹی کر لینا یہ آ کے ایڈا نقصان کیون کر دیا بتا چول دے پترو آئے تھا پڑی جانے جی سمجھو باہر نے ان آیات کا مفہوم یہی نکلے گا مفہوم مخالف پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو نفع دے وہ خدا ہے جو نقصان دے وہ خدا ہے جو سنے وہ خدا ہے جو پکڑے وہ خدا ہے جو بنائے کچھ وہ خدا ہے جو سنے وہ خدا ہے جو تمہارے جو تم سے کوئی تم ان سے کوئی چیز چھین کر جاؤ اور وہ واپس چھین لے وہ بھی خدا ہے پھر تو ادھر جنو مرضی خدا پھاڑ لائیے یہ ہے حضور دے جوڑے پاک کا کھلیا ہے کھلیا راز کہ نہیں کھلیا ہوئے اے ہے راز یہ باتیں ہی بتا رہی ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ بت پرستوں پر الزام دینا چاہتا ہے ان کو ان کو سلیل اور کھچ کرنا چاہتا ہے کہ لانتی ہو لانتی ہو انو منی کھڑا یہ مطلب نہیں کہ اس تو علاوہ کسی اور مان لے سمجھ نہیں لگی وہ یہ آخد ہے کہ مینو ہی من کیونکہ خدا میں ہی ہاں۔ بولو مرو وہ یہ نہیں فرمانا چاہتا کہ تم ٹانگوں والوں کو خدا بنا لو ہاتھوں والوں کو بنا لو جو کسی سے چھین لیتے ہیں ان کو بنا لو جو سن لیتے ہیں ان کو بنا لو جو بولتے ہیں ان کو بنا لو جو دیکھتے ہیں ان کو بنا لو نانا اللہ تعالیٰ صرف بت پرستوں پر الزام دینا چاہتا ہے کہ لانتی ہو دیکھو تو بھائی تمہیں اتنا بے وقوف ہو اتنا پاگل ہو ایسوں کو خدا بناتے ہو جو کسی کھاتے کے ہی نہیں ہے آئی یہ آیات بتوں کے متعلق اتری کن کے متعلق بتوں کے متعلق اتری ان شاء اللہ تو ہی شرک میں سمجھ مجھ تحت بیٹھا اس مسئلے اللہ تعالی مینو پہنچا دیتا ہے تے تھا اب سمجھو میرے بھائی بات ادھر یہاں تک پہنچی کہ جن کے لیے اجازت نہیں پکارنے کی ان کو پکارنا مدد کے لیے وہ کیا ہے بت ہیں اور بتوں کے ساتھ کی بے ان کے لیے اذن ہی نہیں اب بولو کی مطلب اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی رکھی نہیں ہے کوئی چیز کوئی طاقت چیز کی نام کی کچھ سننا کوئی چیز آخر جو مانگنے مدد مانگنے والا ہے اس کے لیے کوئی سننا طاقت ہے یعنی علم قدرت کچھ ہوگا تو پھر ہی ہے نا اور بتوں کے لیے ان چیزوں میں سے تو کچھ نہیں ہے ان صفات میں سے نہ علم ہے نہ قدرت ذرہ برابر قدرت نے رکھی نہیں ہے اب جب اس سے مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا یہ پاگل کا بچہ جب رب نے نہیں رکھی تو یہ سمجھ رہا ہے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ مستقل سمجھ رہا ہے ذاتی طور پر سمجھ رہا ہے اب لازمن یہ خدا کے مقابل میں آ رہا ہے مقابلے اور برابر اس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ نہیں دیا یہ کہتا ہے ان کے پاس ہے اب بات وہی آ گئی کہ خدا کے برابر ٹھہرا لیا مقابل ٹھہرا لیا بے نیاز سمجھ لیا ہاں جی محتاج نہ سمجھا تو مشرق ہو گیا اب اگر اذن بالکل ہی نہ ہو تو مشرق ہو جائے گا کیونکہ مانگنے والا مشرق پکارنے والا مشرق ہو جائے گا کیوں اس وجہ سے کہ میرے بھائی اللہ کے اذن کے بغیر یعنی کیا مطلب اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اختیار کے بغیر نہ قدرت ہے نہ اختیار ہے پھر جو سمجھ رہا ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کے مقابلے میں سمجھ رہا ہے شرک ہو گیا یہ کون ہے یہ جتنے بے جان ہیں بولو کیوں ہے بے جان ان کو پکارے گا تو اللہ نے نہ ان کو کوئی علم دیا نہ ان کو کوئی قدرت دی سمجھ لگی نہ ان کو کچھ علم دیا نہ اب جب وہ نہیں سن رہے نہ کچھ کر سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ادھر اذن یعنی جس کو کہتے ہیں قدرت اور اختیار وہ ہے ہی نہیں رکھا قدرت اور اختیار نہیں رکھا ہے علم دیا ہی نہیں نہ علم ہے نہ قدرت ہے جو امداد کے لیے شرط ہے کیونکہ امداد کسی کی بغیر علم اور بغیر قدرت کے نہیں ہو سکتی ہے تھی دیوار نو آخو میری مدد کر سمجھ نہیں آئی سکتی سمجھ نہیں آ رہی لیکن سنو اگر اللہ کا ولی دیوار کو کہہ دے چل نہیں بختا یہ جب وہ خطاب کرتا ہے تو تیرے خطاب کے لیے بے عقل ہے اس کا خطاب سمجھ جاتی ہے اسی وجہ سے دیوار ہی چل پڑتی ہے سمجھ نہیں آئی دیواری قدرت اختیار اب آ گیا قدرت کیوں اللہ نے ڈال دی اب وہ بلی اس سے مدد مانگ رہا ہے کہتا ہے چل نہیں میں نو لے چل کئی بزرگ اللہ دے کئی بزرگ اللہ کے دیوار پر بیٹھ کر دیوار پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے وہ کیا تھا کرامت تھی قدرت اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی اللہ دے فقیر دی روح ہی وہ کام کر چڑتی سی کیونکہ اللہ کے فقیر کی روح جس طرح جسم میں کام اس کے کرتی ہے وہ جدھر چاہے کر لیتی ہے ہاں درخت میں چاہے جان ڈال سمجھ نہیں لگی ہے مرو ہویا یا اللہ دا نور اللہ دا جو نور اور سنو اگر وہ جس سے مدد مانگی جا رہی اگر وہ ایسا ہے کہ اس کو قدرت اختیار دی ہوئی ہے اللہ تعالی نے علم اور قدرت دیا ہوا اب جتنا دی ہوئی ہے اتنا مان کر اس سے مدد مانگنا پھر یہ شرک نہیں یہ جائز ہے جس طرح کے عام ظاہری دنیا میں لوگ لوگ روزانہ کیوں سمجھتے ہیں یہ علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی سمجھ نہیں آئی یار اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کسی کو کوئی بندہ کہے یار ایسا کر کراچی کو ادھر لا دے یا کراچی کا فلانا بنگلہ نہیں ہے اس کو اٹھا اور میرے سامنے لیا میں ادھر رہنا چاہتا ہوں اب کسی بندے عام سے ایک بات نہیں کہی جا سکتی کہ کہہ سکتے ہو اگر کوئی کہے سن اگر کوئی ایسی مدد کسی سے مانگے اگر خدا سمجھ کر مانگ رہا ہے خدا کے برابر سمجھ کر مانگ رہا ہے تو خدا نے اس میں رکھی تو نہیں لیکن یہ کر سکتا ہے تو مشرق ہے لیکن اگر سمجھتا ہے کہ اس میں رکھی ہوئی ہے اور ہے نہیں تو پھر جاہل ہے حقیقت میں نہیں ہے وہ سمجھتا ہے ہے تو پھر جاہل ہوگا جیسا کہ جھوٹے پیروں کے متعلق لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ سارا کچھ سرکار کر ساک ہیں نہیں سمجھ لگی کارو دیوار دے پچھواڑے کچھ نہیں سکتے دیوار کے پیچھے سے کچھ نہیں کر سکتے اور اگر ایسا ہو وہ سمجھتا ہے اس کے پاس ہے اللہ کا ولی ہے پھر مانگتا ہے تو پھر یہ توحید ہے اگر سمجھتا ہے اور حقیقت میں ہے قدرت ہے کرامت کے طور پر یا موجے کے طور پر پھر ایسی مدد مانگتا ہے تو یہ مدد مانگنے والا مواحد ہے توحیدی ہے شرک نہیں مشرق نہیں ہے جیسا کہ جیسا کہ حضرت سلیمان پیغمبر تخت بلکیس منگوانے میں مدد مانگتے آصف سے حضرت آصف بلی ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے کتنے سو میل دور تخت پڑا ہوا ہے وہ مکان ہے وہ فرماتے ہیں مجھے اس سے پہلے جن کہتا ہے حضرت جن کہتا ہے اب جن کی جتنا طاقت تھی جتنا جن میں اللہ نے قدرت اور اختیار رکھا تھا اس نے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں آپ کی محفل اٹھنے سے پہلے پہلے حاضر ہو جائے گا یہ اس کی قدرت اور اختیار میں تھا اس وجہ سے اس نے یہ دعوی توجہ نہیں کی آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے پہلے مطلوب میں فرماتے ہیں لاؤں گا میں لاؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی یہ حضرت نے کوئی شرک نہیں کیا نبی سے شرک محال ہے اگر وہاں بھی مذہب کے مطابق اگر ہو گیا تو پھر اللہ سے محال ہے لیکن کیا کریں وہاں بھی تو اس کے لیے بھی فرد سمجھتے ہیں فرد نہ سمجھے تو جائز ضرور سمجھتے ہیں کہتے ہیں کسی کسی کسی کاری جانا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ لوگ سمجھتے ہیں کسی کسی وقت اللہ تعالیٰ اصل اگر اللہ تعالی سڈے توحید دا سبق لینا تو یہ لکھا دے تو اللہ تعالی اگر ساری من لینا نہ تو اللہ نو اسی سکھا چڈ دے کی کچھ بھی نہ بنا پھر سی اصل توحید کھ نہ بنا نہ بنتی کوئی شہ نہ ایک دوسرے کو مدد روے پہ کوئی نبی آ گیا وہ وسیلہ بن گیا کوئی ولی آ گیا وہ وسیلہ بن گیا کسی نہ کسی پاسوں سٹی کھڑا ہے اصل توحید نہ دی اتنے جا رک دیے ایک کلا ہی رہ لگی جے جی؟ <laughs> نہ کسی کو بناتا نہ یہ رولا شرک والا ان کی توحید یہاں پر رکتی ہے خیر حضرت آصف بن برقیہ فرماتے ہیں میں لاؤں گا میں لاؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اب بات کو سمجھنا یہ ایسی مدد ہے جو اسباب ہوتے نہیں عام بندے کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے کہ ہے اگر ہے تو کسی کافر یا کسی سائنسدان کسی سے کہو بھائی ہمیں پلک جھپکنے میں کراچی سے ایک بنگلہ یہاں پر حاضر کر کے دیکھا وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا سب آج بات کو سمجھنا سب جہاں پر سب آجد ہیں وہاں ولی قادر ہے یہی بھی لے ہوئے اصل میں بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ لانتی موجے اور کرامت کے منکر ہیں پتہ ہے کیوں کہ موج یہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب شرک ہے ما تحت الاسباب جید ہے یہ سبق ان کا نہیں ان کے باپ ابن تیمیہ کا ہے وہ فدو زمانہ وہ کائنات کا اجہل الناس وہ کہتا ہے اپنے مجموع الفتاوا میں کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے اللہ ہی کر سکتا ہے وہ مخلوق سے مانگنا شرک ہے مخلوق سے مانگنا شرک ہے مالا یقدر اللہ جن کاموں پر اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا وہ اللہ کے بغیر کسی اور سے مانگنا شرک یہ وہ لکھ رہا ہے اور اس کی یہ تفسیر جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ما فوق الاسباب ما تلس الاسباب کیونکہ ما فوق الاسباب تو پھر ان کے مذہب کے مطابق اللہ ہی کر سکتا ہے ما تلس الاسباب سارے کر سکتے ہیں دیکھ بھائی ما تلس الاسباب پانی نلکے کے ذریعے دینا ما تلس الاسباب ہے سمجھ نہیں آ رہی اور پانی اگر کہیں نہ ہو تو پھر پتھر سے نکال دینا یہ ما فوق الاسباب ہے بولو مرے اگر جہاز کے ذریعے ایک گھنٹے میں بڑی بھاری چیز کراچی سے ایک گھنٹے میں ادھر آئے یہ ماتا تلسما بہن کا توجہ کیونکہ سبب ہے یہ کافر بھی استعمال کر سکتا ہے مومن بھی استعمال کر سکتا ہے یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں کوئی خاص شخصیت نہیں چاہیے لیکن جو ما الاسباب ہے باب ہاں ہے جی توجہ رکھنا اگر آپ پلک چھپکنے میں لانا چاہتے ہیں ادھر کوئی پھر سبب نہ جائے کوئی ہیلا نہ ہو کوئی وسیلہ نہ ہو خالی ارادہ ہو ٹھک ادھر آ جائے یہ مافوق الاسباب ہے بولو یہ کیا ہے کے اسباب اور یہ مافا کو اسباب جو ہے یہ ذات کے ساتھ خاص ہوتا ہے میرے بھائی ہر ایک نہیں کر سکتا ہاں جو اس کے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں بولو مرے جو اس کے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں یہ کام اسی وجہ سے اب وہ مافا کل اسباب تھی کہ نہیں تھی جب تخت اتنا دور پڑا ہوا ہے ہر ایک آجد آ گیا جن نے آخری زور لگا دیا اس نے وقت دے دیا حضرت اتنا وقت آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے اس سے صاف پتا چل گیا کہ آپ ایسی مدد مانگ رہے ہیں جو فوکل اسباب ہے اسباب جواب دے گئے اسباب والے جواب دے گئے اب کون آیا کرامت والا جو اسباب کے محتاج نہیں ہوتے اسباب ان کے محتاج ہوتے ہیں ولیاں دے اسباب محتاج وہ اسبابوں کے کیا محتاج انہوں نے ارادہ کیا تخت بلکی حاضر ہو گیا معل میرے بات کو سمجھنا میرے بھائی مع کلشپ موجدہ جتنے ہوتے ہیں وہ اسباب سے اوپر ہوتے ہیں کرامتیں جتنا ہوتی ہیں وہ بھی اسباب سے اوپر ہوتی ہیں یہ کتے کہتے ہیں معاف اسباب نہیں مانگ سکتے پھر اس کا مطلب تو صاف نکلا نہ یہ موجے مانتے ہیں نہ یہ کرامت مانتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں معافا اسباب شرک ہے اور نبی ولی ہمیشہ کرتے ہی اسباب ہے اس کا مطلب تو صاف اس کا مطلب تو صاف نکلا اس کا مطلب تو صاف نکلا کہ یہ لوگ موجے اور کرامت کے کیا ہیں منکر ہے اور لانتی موجے کرامت کے طور پر جو کام ہوتے ہیں نبی ولی وہی کرتے ہیں کیوں کہ اگر وہ بھی ایسے کام کریں جس طرح کے لوگ کرتے ہیں پھر لوگوں اور ان میں فرق کیا ہوگا موزہ کہاں رہے گا اور کرامت کہاں رہے گی سمجھ نہیں آئی جا تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ نکلا ان لائنوں کا اصل اعتقاد یہ خراب ہے اور موض کرامت کا من کر ایمان ہے منافق ہے مرتد ہے ہاں نیچری ہے اسی وجہ سے یہ کافروں کے کمالات مانتے ہیں نبیوں ولیوں کے نہیں مانتے ہاں کیوں ہے کرام کیونکہ یہ ہے مافوق الاسباب بات اور وہ مافوق کلس بات مانتے نہیں ہیں اب سمجھ آ گئی کہ نہیں وہ قدرت اور اختیار نہیں مانتے نبیوں ولیوں کا اور جب نبیوں جب چیز دور پڑی ہے اور یہ قدرت رکھتا ہے اس سے مانگتا ہے تو توحید ہے اب یہ ہم ثابت کر چکے اور مزید آگے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نبی ولی وصال سے پہلے وفات کے بعد وہ علم بھی رکھتے ہیں قدبت قدرت بھی رکھتے ہیں تصرف بھی رکھتے ہیں کرتے بھی ہیں اور اللہ نے وہ اذن دیا ہوا ہے اسی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ ان کی طاقت شان بیان کر رہا ہے وشال کے بعد کر وفات کے بعد کی بیان کرتا ہے جب کرتا ہے ہمیں پتہ چل گیا ان کے پاس ہے جب ہے تو ہم مانیں گے تو اب اب ہم نے بے نیاز نہ سمجھا ان کو ہم نے اللہ کی دی ہوئی شان اللہ کی دی ہوئی طاقت سمجھی اللہ کی دیا ہوا دی ہوئی قدرت سمجھی اللہ کا دیا ہوا علم سمجھا اور خدا ہم سمجھتے نہیں مسلمان ان کو خدا اور خدا کے برابر خدا کا بندہ ہی سمجھتا ہے سمجھ نہیں آئی ہاں۔ وہ معبود سمجھتے تھے ہم بندہ سمجھتے ہم کیا سمجھتے ہیں وہ معبود سمجھتے تھے وہاں بھی کسی کا ماں نابود ہوں وہ کہتے تھے ہم عبادت کرتے ہیں مسلمان عبادت وہ کہتے تھے ہم معبود سمجھتے ہیں مسلمان معبود جواب تو پہلے موجود ہے باقی نماز کے بعد چلو